راغیب برباد حتا دفعہ میں انتہا لگائیں گے اکل شور تر دی پورے دے چې حق کار چې تاسو د خیر ابیان ته خیر سمره سما صادق راځي یو سما کاذب دے یو سما صادق خوراک خوراک تو کوم وخت پورې سما صادق پورې نو نبی علیہ السلام فرمائی یو سرائے دے اذان واوري لوگ پیدا کر پلاس کے دیں دادوں پہ کمائی نہ تو کل حاجت پورا کرے نہیں جدید السلام مقصد تھا امتحاد آ کر اور سرخ آزان ہو رہا کتا آزان واؤ رہے نہ نہ فرما سوا پورے روزہ کے آگرہ اکثر خلق بانگ مکھی ہوئی یہ کا مکھ مکھ چلا ہوا ہے جلدی سے اٹھ کر کچھ چاہتی ہے جب پڑی سوا خطرے میں میرے پاس چاہیے پڑی دکھاسی ہے آزادہ بکین صفا ہوتے تیرا اب کو جا تو تعابہ کو ہو

سماتے پھوڑ تو لے لما تین مٹیا میں رات میں تاج پتا سے گزرات میں تھے پھر کہ پوری ڈال لا دیا کام برات ہی بوانے بڑی طرح کا پھل نہ سے ہل تھا لال لوگ لوگوں میں نہ دیجیے اور اکاؤ کلو کومبائن کو لوگوں کام انتظام یا تلور او کچھ دین تر وین تجا پلو رام بخر اتنے پہائن کا مواقع ما مقامات کا حکام جو حاکم بابی دے حکما آکام کو مو حکم جو کمو بتا کرو جو خورے واق لیتا تو یہ حصہ مارے تو خلق نت گنا کرا کون تم تعلیم ہوتا تو کہہ گئے میرے سب ترجمہ کر دا ابن عربی مال تو ورک رہی تھی باغی طرح طلب کی تو جی جانا مالا ہے لو ورا مرتبے والا سڑے دے حکم دے پہلے پیسے ورکائے اور آگے میں نے حرام کار کا اور کہتے پیسے ورکائے پھر حلال کار پہ برا تمام ایسا نوا ہوا ہلال پڑے گا وہ پیسے نہ کوئی کرنا ایسا ترک ہے تو بڑتا معلوم ترسہ ترک ہے اکثر مال مٹتا ہے پورا نستا فل ہے ایسا پیسے وارک ہے بڑے درکڑا ہلال کرتے کا یا تبلیغی جماعت را خلق خلف المارکی اور کئی تمن سر نفرت ہو ہے یا خلف تیری مراوری تمن سر نفرت ہو گئے تو مال ورتا ہے کہ حلال کا دفاع رہا حلال کا مال دفاع رہا تو نقصان ہونے چاہ حرام کار سے چاہے تھا حج تمن مارے لکھ لکھ روپئے حق سے نہ نو ہزار میں جنا ہم مرشد مار کے مجھے رشد مار کی نیچے مر بنا سے پیسے پیسے کرا پیسے مر کون جائے گی لگن پر آگے تو حرام بھی راچی مرتقی پی آگ دے کہ رشاچ اور بڑھ جما دیا جاگیر سے فرمائی دیا کا زمانہ کہ انفا کے رشوت ہو رشوت پر کو زیادہ ہوگا چلو نہ کہانے لا دایا تو پچاس سب رکھو گئے دہات تمہارا

رسو علیہ السلام نے ایک لوان تو پوسو نے کہے پوسو کا لوان دسنا پیدا کی تھی یہ کار اصل حب الدنیا حب الدنیا حب الدنیا وہ ہم نے دے وان پا حضر دے پاکا مسنعیہ ہو کے تو وان دے پارا سبب سے کہہ رہے حب الدنیا رہے وہ دن تک پاری کلا اسے تپوسو نے کہہ رہے کہ میرے کی کہہ رہے فیدی تپوسو کہا جدے کہ فیدہ صدا کا شیخ القرآن سے بل چاہتے ہوئی تو آل کہستان آنے اللہ اللہ دنیا سے کنیا سے دے دے ضرورت ہے تو ماں فن یوم یا جوزنا

انسان کا جان کی ضرورت ہے بکرے سورے چلو عمر انتظامیہ سب میں سلک شروع کی طرف ہوں گی اول سو کے ساتھ سیاست مدینہ جین سو تبدیل منزل وسیعت برین سو روزہ پلوڑوں ہے جہمان پسند آ جاؤ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء القاتلين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم میرا قتال منتظم شو پڑا سمی امور انتظام تلور امور انتظام شو میں بیان تو قتال اتحاد اور اتحاد جہاد عام دے تو بالسان ہوئی تو بھی سیخی تو بلوان ہوئی اور کتا خان کے طالبان داخل بھی علت د ترقی دے اسلام قتال دے اور شرط ترقی دے اسلام دانو اعمال دی دعوت اللہ منظر ہو جائے تو شروع تھی بڑی کی تک خبر حالت ہونا کہ دعوت میں نے کار کی گئی منظروں میں کار کی گئی مدرسوں میں نے کار کی گئی تو ضرورت نہیں کو الگ تھے قتال کو الگ دے ترقی دے اسلام اور دام غلط ہوتا چاہے پورے میں نے نور تو ضرورت نہیں تھا ضرورت نہیں کہ کام ضرور کیوں فی سبیل اللہ جنگ کو دے لا کرمت اللہ فی سبیل اللہ سمانا من قاتلا خاترا لکون اللہ مت اللہ وہ فی سبیل اللہ من قاتلا اللہ خاتا مقاتل بیان کر مت مقتول خاتون بیان کر تو مختلف کہ مسلمان کریں جنگی کہ ہندو کریں جنگ دے خود قانون نہیں اعلان کلمت اللہ تو فارا جنگ کرے ہاتھ کیا کریے طالبان مسئلہ مقبرہ ہوا تھا جو طالبان اور مقابلہ کی ہر تو رہے طالبان کا جنگ کی اعلاد کرے قانون کے نفاذ نہ ہے باغ <clears throat> کو مقابلہ کے مسلمان دے تو غیر مسلمان دے نے مر خراب اور دے گئے صحیح جی، پار کئی مت دنیا نے پارک پیسے دفار کرنون نفارا کئی جانے کے معجائز تھا بولا تھا تو زیادہ مکوئے بچی موجنا ہے جاننا موجنا ہے دیر برا مریضان موجنا ہے مل والا اسلام زمانہ گنا وی کرے گا جامعہ علیہ السلام یہ دیکھو جنگ نہ کہو ماں کا نہ تو قاتل ہو ہو فیصل قتل تو قتل ہو یقین سرا محمد نبی کا ذارے سرا میں کی کیسا تھا سلطان محمود رضوی دایا سر محمد ہو حال کو اعتراض کا ہو سلطان بادشاہ بنے تو سوال اسی طرح محمد کا ہے بھاپا امتحان کئی پھر وہ گران گھر مران بادشاہ جو قیمتی

آیاز اے نے نامور امرشا بہتر یا گمر گفت آیاز آیاز بھی جی محترانشاہ حکومت بھل بہترا تو بادشاہ حکومت ملوالا کا ماتشاہ حکم میں مات نش دادی گئے وقاتی دوں انسان تولک قیمتی دے لیکن بھائی ترا ختم کرنے سے مرے کا من کا لگ غلاؤ کا لاکھ میں ہوتا ہے تو برطرا حکم نے ترقا لگائے گا دنیا کو بکٹو کے پٹکا کا ترقم تو بادشاہ حکم دے گا بادشاہ حکم بات نہیں وقت لوگ کو ہوئے تھے ہے تو سب کہیں گے کمپیوٹر جمع میں میدر لڑا مکھ الزین قاتل حکم جنگ کیا ہو سر جنگ کا جنگ نہ کہ مکوائی تو دل حکم آپ کا ہم قتل ہوئے تھے کم جو جنم ہوتا سے دے لڑا رابع سے دی حکم جو ہے رابع سے دیتا سے لڑا ولفیت نہ تو شبد میں قتل تھا دریل دے زکا شیت نہ کار دے تو قتل نہ دوسرے میں ہم کرا دی بلا تو قاتل ہم قتل ہوئے تھے تمہیں سے جمع دیں عزت بولے کہ قتل قتل قتل پاگا کے کے تو وہی بھی کر د بولتا ہےتر کتر ہوئی کر دیا کا تھا بال منتاؤ کمال بھائی منتا ہوں کو بھی منسو بھائی کرا دے وقت لو کریں آپ لاتے نہ ويكون الدين شديد لله إذا الله تبارا ترى برمجيات جاری فساد ختم شي فساد تو مانا یہ وجود کو کفر دے یہ قانون کو کفر دے فتنے نہ مراد وجود کو کفر نہ بلکہ قانون کو کفر کافران و قانون ختم شي کافران و قانون قانون غیر اللہ فساد دے بلکہ سویلی تو قرآن فساد درے خبر تو ہوئی شرک بے قانون غیر اللہ اور چالات تو ان کی فساد ختم تھی تمہارا قانون غیر اللہ کو دنیا کی نہیں غیر اللہ کافران دی تو کافران و قانون دی نہیں ترتو پوری جتنا کہ دفاع قانونی اور جہاد میں جاری ہوئی اور کے بعد ہمت یا جہاد بھائی عرب کے ماں لوگ کر کافران وجود نہیں لہٰذا حرم ہے نہ جزیرہ عرب کے مطلب کافران وجود نہیں تو کہا توسیع مرکز سے التقیوت مکی معذرے پتا کہ روڈ جو خیر ہے یہ انہوں نے مقرر نہ راضی نہ غلط خبر آ صحیح خبر آ رہا نا کہ جزیرہ عرب کے ماں کافران نہیں بیابا مطلب اسلام یا بجی گئی کافران دی خود کافران حکومت دی نہیں حکومت میں مسلمانہ نہیں قانون بغیر اللہ بنائی الدین اللہ دین قانون بغیر ڈال لائی بہنون تاؤ عدوان دان علی الظالمین فلا عدوان حا حدن اے فلا تعتدو تجو حدن حاضن علی الظالمین ضلع میں مانگر انشاء نشتے عدوان مگر فضال مان

کافران تو تعارف کی گنجائش سے حرام دا اور حرام ہم دے بار تعالیٰ ورتا ہوئی کافا جنگ کئی طرح سے دسم کھوائی اشار الحرام میں آتے عزت بس شار الحرام کا مقابلہ دے میں آتے عزت کیا عزت بتا سکتے ہیں ہوں جو آپ پیغام کیوں نہیں سکتے لیکن جی ہاں، امام شادی سے ثابت تھی کافران مخاطب دفاع کا مسئلہ غلام سے ہمارا جواب ورکی مرکھی تو کافیان کا مسئلہ دی دا مسئلہ روز کرا دی دا دا عزت حرام حضرت کافی ہم بنی نو والحرمات و ہو جاتا برابر دکھا تم دا حرم عزت میں ہم بنی تو میں نے پتا زیادہ جاتے پتا تو میں حرم کی اپنا سے حرمت کی جنگ کی فاتدو علیہ زیادہ ہے پاکام دی بتلین احتجا تعبیر اعتدال رہا ہوں میں دیکھا کر مشہور کرا تھا وہاں پہ نے رہے بتا سب تا دان گئے گئے سے ان اللہ مال متقین مارے کرا دم متقیان تک ہوئے ایک پتہ اس بار کر رہے میں اتحاد دماغ خرید تھے ماہیت مکانی ماہیت خود اس کا کا تو ماہیت کے خوفی سبیر اللہ مسئلہ ماتا سہیلی اتحاد کے مال تو ضرورت چاہیے ہر چیز بدار رکھنے الا مس اللہ نفارا کرسان چاہے الا نی مس اللہ نفارا خرچ چو ایس اللہ نفارا کا داخل کے دور کر لگی کاتلو پی سکے لا والا تل کو گئے جی تمہیں تعلقہ اور جو سکے لا والا تل کو گئے جی تمہیں تعالقہ کرتا کہ انفاق نہ کرے بے عدم انفاق والجہاد لا بات کو گئے جی تمہیں تعالی کر تمہارا دو آدم انفاق کے ون جہاد نہ کرے بہاد نہ چوائے تو بعد میں کرتا ہاتھ کے دوران کے یہ تبھی کا زبان میں حملہ کرتا تھا بھی الفاط کا ابو او بھی انصاری برتاؤ سینا معاشر انسار نظرت سینا معاشر انسار نظرت آج ہم کہاں چلا کرے گا چلا اسلام ترقی اکڑا پو منگا انصار الطار پور چل رہا اکڑا ایک منگ اکثر میں معلوم حفاظت کو سے کا جنگ روپن کرا تو جنگ نہ رمضان کا تار تار کر اخلاق سال کرنے جتنے بال کرا محبت ہوتا رہا نظام کرا من کی جگمند ہے نقشہ ابھی نقصے بھی کرا تھا عمل احمد قسم ہے فرمان برداری اور نافرمانی فرمان برداری کا اطاعت اطاعت احسان تو کام یہاں کول دما میری بالکل آمر کام کورل دما میری الا مل کمال اسی سے محمد محمد دادر خراب نکال پتہ نے استاد دادر پہ روا جانی نہیں نہیں گا ابھی چلے زما زما یریږي دا دا دا نه وای څه او خو بده هغه ته یې کړې مطاب جانا جانوی ولا جی دا محبت گردی مولانا سبھی جو سر کرا نسکا برسن واؤ کسان جانا برسنگ آ کر لگا لی جاد محبت سر کر عبر رحمان مراد آبادی کے سجدے میں سجدے تو سر دے رہا نظروں میں سر پر تکول نہ ماری نہ محبت کے مل کر ابھی ہوئی کہ کا ملاز سے میں پورا برا کی اور وہاں تو مجسمہ بھی ہوئی مرغلہ میں تو روزگار نہیں ملک کو کیا محبت کے میں کر رہا ہوں نافرمانی بروانی اور احتیاط ایک دیکھی کمر ایک تو حکمرانہ جو رانا معبوجیار ملحق الحمر علی اللہ دا آیات گرانڈ ہے میں تماتوں کا رہا مضمون سے امر مسلم الحج و محمد اللہ جو اتمام ترجمہ تھی اللہ پارا سمانا ہر جا وہ مستقل سفر کرو گئے حج جانا ہمردان تو مستقل سفر کرا نصر المرجان ایک سو آٹھ مرجات پر ماسک جگہ اتمام وہاں حرم دنما من بغیرت اہلی اجماع ملا لے لفل کور نہ حرام ہوتا لے بہر دفار مستقل من مسعود سے اللہ ہمارا کر رضی اللہ تعالی عنہ بلا ترجمہ واتم الحج والعمرة لله پورا کہ حج او عمرہ دا اللہ دا یعنی دعا یو نیت اور پیو سفر کے وہ کہے مجھے اخیرات کر افراد آلہ ہوئی لازمت افراد اعلی ہوئی کی لازمت سمن سمت آج میں تو تقریباً کو ادھر سے برابر سے میں نے ہوتے تھوڑا اس طرح نے نا دیا میں بند سے ملازم دیا ہے کہ آسان جی کی میڈیا تھا احسار یا فکمر ہے امام سے احسار احار اور مرض احسار ظاہری اور ماتون امام شاید صاحب سر دشمن من منی اور مرض منی دشمن احسار نبی علیہ السلام منشے سے دشمن کرا اور کے کے کا موانا سے امام سے مذہب مولانا ادری صاحب کا مقامات فاصلے کے نکلی احسار عام دے ظاہر کرے کہ باطن کرے مذہب